وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اور کافر کہنے لگے کہ ہم تم پر اے محمد ایمان لانے کے نہیں تا وقت کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو یا خود تمہارے اپنے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان تم بہت سی نہریں جاری کر دکھاؤ یا تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسے کہ تمہارا گمان ہے یا تو خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو یا تمہارے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا تو آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تو تمہارے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لاؤ جسے ہم آپ پڑھ لیں تو آپ اے نبی ان کے اس مطالبے کا جواب دیجیے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ پاک ہیں میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقین کے عجیب مطالبات ابن عباس صدی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے اتباء اور شیبہ اور ابو سفیان بن حرب اور بنی عبدید قبیلے کے دو شخص اور ابو البختری بنی اسد کا اور اسود ابن المطلب ابن اسد اور زمعہ ابن اسود اور ولید ابن مغیرہ ابو جہل ابن ہشام اور عبداللہ ابن ابی امیہ اور امیہ ابن خلف اور عاص ابن وائل اور نبی اور منبح سہمی حجاج کے لڑکے یہ سب یا ان میں سے کچھ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کامت اللہ کے پیچھے جمع ہوئے اور کہنے لگے بھائی کسی کو بھیج کر محمد کو بلوا لو اور ان سے کہہ سن کر آج فیصلہ کر لو تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے چنانچہ قاصد گیا اور خبر دی کہ آپ کی قوم کے اشراف لوگ جمع ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کیا ہے چونکہ رسول اللہ کو ان لوگوں کا ہر وقت خیال رہتا تھا آپ کے جی میں آئی کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سمجھ دے دی ہو اور یہ راہ راست پر آ جائیں گے اس لیے آپ فوراً ہی تشریف لائے قریشیوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ سنیے آج ہم آپ پر حجت پوری کر دیتے ہیں تاکہ پھر ہم پر کسی قسم کا الزام نہ آئے اسی لیے ہم نے آپ کو بلوایا ہے واللہ کسی نے اپنی قوم کو اس مصیبت میں نہیں ڈالا ہوگا جو مصیبت آپ نے ہم پر کھڑی کر رکھی ہے آپ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہیں ہمارے دین کو برا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بتلاتے ہیں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں آپ نے ہم میں تفریق ڈال دی لڑائیاں کھڑی کر دیں واللہ آپ نے ہمیں کسی برائی کے پہنچانے میں کوئی کثر اٹھا نہیں رکھی اب صاف صاف سن لیجئے اور سوچ سمجھ کر جواب دیجئے اگر آپ کا ارادہ ان تمام باتوں سے مال جمع کرنے کا ہے تو ہم موجود ہیں ہم خود آپ کو اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ کے برابر ہم میں سے کوئی مالدار نہ ہو اور اگر آپ کا ارادہ اس سے یہ ہے کہ آپ ہم پر سرداری کریں تو لیجئے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم آپ کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی تابے داری منظور کرتے ہیں اگر آپ بادشاہت کے طالب ہیں تو اللہ کی قسم ہم آج آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں اور اگر واقعی آپ کے دماغ میں کوئی فطور ہے کوئی جن آپ کو ستا رہا ہے تو ہم موجود ہیں دل کھور کر رقمیں خرچ کر کے آپ کا علاج معالجہ کریں گے یہاں تک کہ آپ کو شفا ہو جائے یا ہم معذور سمجھ لیے جائیں ان کی یہ سب باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنو بحمد اللہ مجھے کوئی دماغی عارضہ یا خلل آسیب نہیں نہ ہی اپنی اس رسالت کی وجہ سے مالدار بننا چاہتا ہوں نہ کسی سرداری کی تماؤ لالچ ہے نہ بادشاہ بننا چاہتا ہوں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف اپنا رسول برحق بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبریاں سنا دوں اور ڈرا دھمکا دوں میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تمہاری سچی خیر خواہی کی تم اگر قبول کر لو گے تو دونوں جہاں میں نصیب دار بن جاؤ گے اور اگر نامنظور کر دو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور تم میں سچا فیصلہ فرما دیں اب سرداران قوم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہماری ان باتوں میں سے ایک بھی منظور نہیں تو اب اور سنیے یہ تو خود آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ تنگ شہر کسی اور کا نہیں ہم سے زیادہ کم مال کوئی قوم نہیں ہم سے زیادہ پیٹ پیٹ پیٹ کر بہت کم روزی حاصل کرنے والی بھی کوئی قوم نہیں تو آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو اپنی رسالت دے کر بھیجا ہے دعا کیجیے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا لے تاکہ ہمارا علاقہ کشادہ ہو جائے ہمارے شہروں کو وسعت ہو جائے اس میں نہریں اور چشمے اور دریا جاری ہو جائیں جیسے کہ شام اور عراق میں ہیں اور یہ بھی دعا کیجیے کہ ہمارے باپ دادے زندہ ہو جائیں اور ان میں قصی ابن کلاب ضرور ہو جو ہم میں ایک بزرگ سچا شخص تھا ہم اس سے پوچھ لیں گے وہ آپ کی بابت جو کہہ دے گا ہمیں اطمینان ہو جائے گا اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں آپ کی رسالت پر ایمان آ جائے گا اور ہم آپ کے دل سے تصدیق کرنے لگیں گے اور آپ کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے رسول اللہ نے سن کر دوبارہ فرمایا میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ان میں سے کوئی کام میرے بس کا نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں تم قبول کر لو دونوں جہان میں خوش رہو گے نہ قبول کرو گے تو میں صبر کروں گا اللہ کے حکم پر منتظر رہوں گا یہاں تک کہ پروردگار عالم مجھ میں اور تم میں فیصلہ فرما دیں انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہ صحیح لیجئے ہم خود آپ کے لیے ہی تجویز کرتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیجے جو آپ کی باتوں کی سچائی اور تصدیق کر دے آپ کی طرف سے ہمیں جواب دے اور اس سے کہہ کر آپ اپنے لیے ہی باغات اور خزانے اور سونے چاندی کے محل بنوا لیجئے تاکہ خود آپ کی حالت تو سنور جائے بازاروں میں پھرنا چلنا ہماری طرح تلاش معاش میں نکلنا یہ تو چھوٹ جائے یہ بھی اگر ہو جائے تو ہم مان لیں گے کہ فی الواقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت ہے اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا نہ میں یہ کروں نہ اپنے رب سے یہ طلب کروں نہ اس کے ساتھ میں بھیجا گیا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بشیر و ندیر بنایا ہے بس اور کچھ نہیں تم اگر مان لو تو دونوں جہان میں اپنا بھلا کرو گے اور نہ مانو نہ صحیح میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پروردگار میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان گرا دو تم تو کہتے ہی ہو کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں بس کر دو ڈھیل نہ کرو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے جو وہ چاہے کرے جو نہ چاہے نہ کرے مشرقین نے کہا سنیے کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے پاس اس وقت بیٹھیں گے اور تم سے یہ چیزیں طلب کریں گے اور اس قسم کے سوالات کریں گے تو چاہیے تھا کہ وہ تمہیں پہلے سے مطلع کر دیتے اور یہ بھی بتا دیتے کہ تمہیں کیا جواب دینا چاہیے اور جب ہم تمہاری نہ مانیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے سنیے ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک شخص رحمان نامی ہے وہ سکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو رحمان پر ایمان لانے کے نہیں ناممکن ہے کہ ہم اسے مانیں ہم نے آپ سے سبکتوشی حاصل کر لی جو کچھ کہنا سننا تھا کہہ سن چکے اور آپ نے ہماری واجبی اور انصاف کی بات نہیں سنی اب کان کھول کر ہوشیار ہو کر سن لیجئے کہ آپ کو اس حالت میں آزاد نہیں رکھ سکتے اب یا تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ ہمیں تباہ کر دیں کوئی کہنے لگا ہم تو فرشتوں کو پوجتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں کسی نے کہا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے پاس نہ لائے ہم ایمان نہ لائیں گے پھر مجلس برخواست ہوئی عبداللہ بن اوبئی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم جو آپ کی پھوپھی عاتقہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا لڑکا تھا آپ کے ساتھ ہو لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی نامنصفی کی بات ہے کہ قوم نے جو کہا وہ بھی آپ نے منظور نہ کیا پھر جو طلب کیا وہ بھی آپ نے پورا نہ کیا پھر جس چیز سے آپ انہیں ڈراتے تھے وہ مانگا وہ بھی آپ نے نہ کیا اب تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ پر ایمان لاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کر کوئی کتاب نہ لائیں اور چار فرشتے اپنے ساتھ اپنے گواہ بنا کر نہ لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے سخت رنجیدہ ہو گئے تھے آپ بڑے شوق سے کہ شاید قوم کے سردار میری کچھ مان لیں لیکن جب ان کی سرکشی اور ایمان سے دوری آپ نے دیکھی تو بڑے ہی مغموم ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آئے یہ ساری روایت تفسیر میں جدید طبری کی ہے بات یہ ہے کہ ان کی یہ تمام باتیں بطور کفر و اناد اور بطور نیچا دکھانے اور لاجواب کرنے کی تھیں ورنہ اگر ایمان لانے کے لیے نیک نیتی سے یہ سوالات ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ معجزے دکھا دیتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کی چاہت ہو تو جو یہ مانگتے ہیں میں دکھا دوں لیکن یہ یاد رہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں وہ عبرتناک سزائیں دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں ان پر توبہ کی قبولیت کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں رسول اللہ نے دوسری بات پسند فرمائی یعنی ان کے لیے توبہ اور رحمت کا اے اللہ دروازہ کھلا رہنے دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی رحمت اور نبی توبہ پر و السلام بہت بہت نازل فرمائے یہ روایت مستد احمد کی ہے اور اسی حکمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر انسٹھ میں کیا وما منعنا ان بل آیت اور سورہ فرقان کی آیت نمبر سات و ما لهذا الرسول اور رسول میں بھی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور یہ سب ممکن ہے لیکن اسی وجہ سے کہ ان کے ظاہر ہو چکنے کے بعد ایمان نہ لانے والوں کو پھر ہم نہیں چھوڑا کرتے ہم نے ان نشانات کو روک رکھا ہے اور ان کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے بس ان کا سوال تھا کہ ریگستان عرب میں نہریں چل پڑیں دریا ابل پڑیں وغیرہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اس قادر و قیوم اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں سب کچھ اللہ کی قدرت تلے اور اللہ کے فرمان تلے ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ازلی کافر ان معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر چھینو اور ستانو میں فرمایا ان یعنی جن پر آپ کے رب کی یہ بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے انہیں باوجود تمام تر معجزات دیکھ لینے کے بھی ایمان نصیب نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ المناک عذابوں کا معائنہ نہ کر لیں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ولو اننا میں فرمایا کہ اے نبی ان کی خواہش کے مطابق اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل فرمائیں اور مردے بھی ان سے باتیں کر لیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ غیب کی تمام چیز کھلم کھلا ان کے سامنے ظاہر کر دیں تو بھی یہ کافر بغیر مشیت الہی ایمان لانے کے نہیں ان میں سے اکثر جہالت کے پتلے ہیں اپنے لیے دریا طلب کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ ہی کے لیے باغات و نہریں ہو جائیں پھر کہا کہ اچھا یہ بھی نہ صحیح یہ تو آپ کہتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو اب آج ہی ہم پر اس کے ٹکڑے گرا دیجئے چنانچہ انہوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سب کچھ آپ کی جانب سے ہی برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی خواہش کی تھی جس بنا پر ان پر صاحبان کے دن کا عذاب اترا لیکن چونکہ ہمارے رسول محمد رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی التوبہ تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ہلاکت سے بچا لیں ممکن ہے یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہی ایمان قبول کر لیں توحید اختیار کر لیں اور شرک چھوڑ دیں رسول اللہ کی یہ آرزو پوری ہوئی عذاب نہ اترا خود ان میں سے بھی بہت سو کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی امیہ جس نے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کو باتیں سنائی تھیں اور ایمان لا لانے کی قسمیں کھائی تھیں وہ بھی اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے رضی اللہ عنہ زخرف سے مراد سونا ہے بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں لفظ من ذہبن ہے کفار کا اور مطالبہ یہ تھا کہ تمہارے لیے اے محمد سونے کا گھر ہو جائے یا ہمارے دیکھتے ہوئے تم سیڑھی لگا کر آسمان پر پہنچ جاؤ اور وہاں سے کوئی کتاب لاؤ جو ہر ایک کے نام کی الگ الگ ہو راتوں رات ان کے سراہنے وہ پرچھے پہنچ جائیں ان پر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں اس کے جواب میں حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی وہ اپنی سلطنت اور مملکت کے تنے تنہا مالک ہیں جو چاہے کریں جو نہ چاہیں نہ کریں تمہاری منہ مانگی چیز ظاہر کرے نہ کرے یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے میں تو صرف پیغام اللہ تعالیٰ پہنچانے والا رسول ہوں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا احکام الہی تمہیں پہنچا دیے اب جو تم نے مانگا وہ اللہ کے بس کی بات ہے نہ کہ میرے بس کی